رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی بیان کرتی ہیں کہ ہم توہر شروع ہو جانے کے بعد میلے یا پیلے سے پانی آنے کو کچھ نہ سمجھتی تھیں سننے ابو داود حدیث نمبر تین سو سات